بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے ذکر رحمت ربك عبده زكريا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

قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا عرض میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سب سے بڑھاپے کا پھوٹا اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر مراد نہ رہا اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا در ہے اور میری عورت بان ہے تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے دار جو میرا کام اٹھا لے وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یاقوب کا وارث ہو اور اے میرے رب اسے پسندیدہ کر اے زکریا ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہے اس کے پہلے ہم نے اس نام کو کوئی نہ کیا عرض کی ہے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا میری عورت تو ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا فرمایا ایسا ہی ہے تیرے رب نے فرمایا وہ مجھے آسان ہے اور میں نے تجھ سے پہلے تجھے اس وقت بنایا جب تو کچھ بھی نہ تھا قال قال رب اجعل آية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 رب مجھے کوئی نشانی دے دے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین رات دن لوگوں سے کلام نہ کرے بھلا چنگا ہو کر تو اپنی قوم پر مسجد سے باہر آیا تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح شام تسبیح کرتے رہو اے کتاب مضبوط تھا اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی اور اپنی طرف سے مہربانی اور ستھرائی اور کمال والا تھا اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا زبردست نہ تھا اور سلام کی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب اپنے گھر والوں سے پورب کی طرف ایک جگہ الگ گئی تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان تقیا قال انما ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم ولم يمسسني بشر أك بغيا بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا قدر ہے بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں بولی جی میرے لڑکا کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہ لگایا نہ میں بدکار ہوں قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا کہا یوں ہی ہے تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور اب کی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ٹھہر چکا ہے قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا اب مریم نے اسے پیٹ میں لیا پھر اسے لیے وہ دور جگہ چلی گئی پھر اسے جننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا بولی ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور دھولی بسی ہو جاتی فناداها من تحتها اللہ تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رغبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا نل دش پپولی نو مل سو مل مل فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا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 بے شک سے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا پر تازی پکی کھجوریں گریں گی تو کھا اور پی اور آگ ٹھنڈی رکھ پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے تو آج ہر جس کسی آدمی سے بات نہ کروں گی تو اسے گود میں لے اپنے قوم کے پاس آئی بولے اے مریم بے شک تو نے بہت بری بات کی اے ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے قال انی عبد اللہ وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا

بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا اور اس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں اور مجھے نماز و زکات کی تاکید فرمائی جب تک جیوں اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یہ ہے عیسا مریم کا بیٹا سچی بات اس پہ شک کرتے ہیں اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے پاکی ہے اس کو جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یوں ہی کہ اس سے فرماتا ہے ہو جا وہ فوراً ہو جاتا ہے اور عیسا نے کہا بے شک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا اس کی بندگی کرو یہ راہ سیدھی ہے الذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين

کتنا سنیں گے اور کتنا دیکھیں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے مگر آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں اور انہیں ڈر سناؤ پچھتاوے کے دن کا جب کام ہو چکے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور نہیں مانتے بے شک زمین اور جو اس پر ہے سب کے بارش ہم ہوں گے اور وہ ہماری ہی طرف پھریں گے واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بے شک وہ صدیق تھا نبی غیب کی خبریں بتاتا جب اپنے باپ سے بولا ہے میرے باپ کیوں ایسے تو پوچھتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراقا سویا یا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا اے میرے باپ بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا تو تو میرے پیچھے چلا آ میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں اے میرے باپ شیطان کا بندہ نہ بن بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے تو تو شیطان کا رفیق ہو جائے قال راغب انت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا بولا کیا تم میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے ابراہیم بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانے دراز تک بے علاقہ ہو جا کہا بس تجھے سلام ہے قریب ہے کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا بے شک مجھ پر مہربان ہے اور میں کنارے ہو جاؤں گا تم سے اور ان سب سے جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو اور اپنے رب کو پوجوں گا قریب ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی سے بد ہوں فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا پھر جب ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارا کر گیا ہم نے اسے اسحاق اور یاقو بتا کیے اور ہر ایک کو غیر کی خبریں بتانے والا نبی کیا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند نام بری رکھی من الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة عند ربه مرضيا اور کتاب میں موسا کو یاد کرو بے شک کو چنا ہوا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتانے والا اور اسے ہم نے دور کی داہنی جانب سے ندا فرمائی اور اسے اپنا راز کہنے کو قریب کیا اور اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون عطا کیا غیب کی خبریں بتانے والا نبی اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو بے شک وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتاتا اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند تھا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من رام گر نی میلری ادم امی منہ ملو امی لریتی گر وی منہ هدينا وجن اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو بے شک وہ صدیق تھا غیب کی خبریں دیتا اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے اور ان میں جن کو ہم نے نون کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چن لیا جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی گر پڑتے سجدہ کرتے اور روتے فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعدا تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو ان قریب وہ دو زخم کا جنگل پائیں گے مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا بسنے کے بعد ان کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیر بھی کیا بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے لا يسمعون فيها إلا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وہ اس میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام اور انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح و شام یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا اور جبریل نے محبوب سے عرض کی ہم فرشتے نہیں نکلتے مگر حضور کے رب کے حکم سے اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے جو ہمارے پیچھے جو اس کے درمیان ہے اور حضور کا رب بھولنے والا نہیں آسمانوں اور زمینوں جو کچھ ان کے بیچ میں سب کا مالک تو اسے پوجو اور اس کی بندگی پر ثابت رہو کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ اور آدمی کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو ضرور ان قریب دلا کر نکالا جاؤں گا اور کیا آدمی تو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے بنایا اور وہ کچھ نہ تھا تو تمہارے رب کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں سب کو گھیر لائیں گے اور انہیں دو کے آس پاس حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل گرے ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا مضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا پھر ہم خوب جانتے ہیں جو ساتھ ڈھونڈنے کے زیادہ لائق ہیں اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دو دفتر نہ ہو تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے پھر ہم درد والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بند گرے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًا اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کون سے گروہ کا مکان اچھا اور مجلس بہتر ہے اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپا دی کہ ان سے بھی سامان اور نبود میں بہتر تھے قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا تم فرماؤ جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان تم جھیل دے یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا تو عذاب یا قیامت تو اب جان لیں گے کس کا برا درجہ ہے اور کس کی فوج کمزور ہو والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ انہیں اور ہدایت بڑھائے گا اور باقی رہنے والی نیک ایک باتوں کا سب سے بہتر ثواب اور سب سے بھلا انجام تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے ممکن ہوا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال اولاد ملیں گے اطلع كلا سنكتب ما ما يقول يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم دلیہ كلا بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا کیا غیب غیر آیا ہے یا رحمان کے پاس کوئی قرار رکھا ہے ہر نہیں اب ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے اور جو چیزیں کہہ رہا ہے ان کے ہمیں بارش ہوں گے اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا اور اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے کہ انہیں زور دیں ہرگز نہیں کوئی دم جاتا ہے کہ ان کی بندگی سے ممکن ہوں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين جهنم وردا کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ نے خوب اچھالتے ہیں تو تم ان پر جلدی نہ کرو ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہاکیں گے پیاس سے لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد ذئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفكرن منه وتنشق الأرض وتفر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولداً لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار رکھا ہے اور کافر بولے رحمان نے اولاد اختیار کی بے شک تم حد کی بھاری بات لائے قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے اور زمین شپ ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں گہ کر اس پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بتائی وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ردا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا اور رحمان کے لائق نہیں کی اولاد اختیار کرے آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے بے شک ان کا شمار جانتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور اکیلا حاضر ہوگا بے شک وہ جو ایمان لائے اور کیے قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں یوں ہی آسان فرمایا کہ تم اس سے ڈر والوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے ڈر سناؤ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپائی کیا تم ان میں کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی بھنک سنتے ہو